یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم عرف والا نام تیرا عرف والا نام تیرا کن فیکون ہے کام تیرا شام تیرا ذکر ہے صبح شام تیرا ذکر ہے صبح شام تیرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ذات ہے تیری ذات ہے تیری لامحدود ہر شہر میں ہے تو موجود ذات ہے تیری لامحدود ہر شے میں ہے تو موجود ہر شے میں ہے تو موجود ایک تو ہی سب کا معبود ایک تو ہی سب کا معبود لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم مولا ہم کو کر لے قبول مولا ہم کو کر لے قبول ہم کو عطا ہو عشق رسول مولا ہم کو کر لے قبول ہم ہم کو عطا ہو عشق رسول ہم کو عطا ہو عشق رسول ہم پر ہو رحمت کا نزول ہم پر ہو رحمت کا نزول لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم شمس و کمر تسبیح کریں شمس و کمر تسبیح کریں اور وہ سجدہ میں ہی رہیں شمس و کمر تسبیح کریں اور وہ سجدہ میں ہی رہیں ذکر چرند پرند کریں ذکر چرند پرند کریں ذکر چرند پرند کریں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد جب چمکا نور محمد جب چمکا نور محمد جب جم کا صلی اللہ کا شور ہوا نور محمد جب جم کا صلی اللہ کا شور ہوا ذرہ ذرہ کہنے لگا ذرہ ذرہ کہنے لگا ذرہ ذرہ کہنے لگا کیا لا الہ الا اللہ اللہ سانسوں کی تکرار میں اللہ روح کے نازک تار میں اللہ پھولوں کی مہکار میں اللہ چڑیوں کی چہکار میں اللہ گلشن میں گلزار میں اللہ چمن میں لالا زار میں اللہ دریاؤں کی دھار میں اللہ دریاؤں کے دھار میں اللہ سہارا میں کوسار میں اللہ چوٹی پر اور غار میں اللہ مسجد میں بازار میں اللہ مومن کی تلوار میں اللہ غازی کی للکار میں اللہ غازی کی للکار میں اللہ ایک تارے کی تار میں اللہ غازی کی للکار میں اللہ ایک تارے کی تار میں اللہ مقتل میں اور دار میں اللہ کٹیا میں در دربار میں اللہ پتوں میں اشجار میں اللہ پتوں میں اشجار میں اللہ روحوں کے اقرار میں اللہ سوچوں کے امبار میں اللہ اپنوں میں اغیار میں اللہ حیدر کے اقرار میں اللہ حبشی کے انکار میں اللہ حبشی کے انکار میں اللہ اپنوں میں اغیار میں اللہ باہر میں اللہ گھر میں اللہ دل میں اللہ نگر میں اللہ فقر میں اللہ در میں اللہ باہر میں اللہ بر میں اللہ شجر میں اللہ تر میں اللہ منزل میں اور سفر میں اللہ منزل میں اور سفر میں اللہ منزل میں اور سفر میں اللہ تاروں میں اور کمر میں اللہ تاروں میں اور کمر میں اللہ سید صدیق اور عمر میں اللہ صدیق اور عمر میں اللہ عثمان و حیدر میں اللہ عثمان و حیدر میں اللہ کعبے کی تعمیر میں اللہ قرآن کی تفسیر میں اللہ حیدر کی شمشیر میں اللہ صبر میں میں اور شبیر اللہ اکبر کی تنویر میں اللہ آمنہ کی تقدیر میں اللہ آمنہ کی تقدیر میں اللہ عیشہ کی تطہیر میں اللہ آمنہ کی تقدیر میں اللہ کی تطہیر میں اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ظاہر باطن ہے اللہ جسم میں جامع ہے اللہ جسم میں جامع ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم جو سب کا مولا ہے جو ہم سب کا مولا ہے وہ ہم سب کا داتا ہے جو ہم سب کا مولا ہے وہ ہم سب کا داتا ہے وہ ہم سب کا اللہ ہے وہ ہم سب کا اللہ ہے وہ ہم سب کا اللہ ہے لا اللہ لا اللہ لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم سورج چاند دھرتی کے نظاروں کو وہی سجانے والا ہے وہی سجانے والا ہے لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم